اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم computer architecture and assembly language programming آپ لوگوں نے بہت سکھ کا سانس لیا ہوگا پچھلے لیکچر میں جب ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ پروٹیکٹڈ موڈ جو ہے وہ ہمارا ختم ہو گیا ہے آج ہم ایک جو چیز شروع کر رہے ہیں جو بہت مائنیوٹ سی چھوٹی سی ہے لیکن بنیادی طور پر پریکٹیکلی کافی اہمیت رکھتی ہے وہ یہ کہ یہ جو اسمبلی کی ہم ساری روٹینز لکھتے چلے آ رہے ہیں اور ابھی تک ہم نے جو اتنی پوری روٹینز لکھی ہیں میں نے آپ کو پہلے دوسرے لیکچر میں ایک بات بتائی تھی کہ اسمبلی سے ہم عمارتیں نہیں بناتے ٹھیک ہے نا عمارتیں تو ہم بلاک سے بناتے ہیں موٹے موٹے بلاک سے عمارتیں بناتے ہیں اور پھر ان عمارتوں کے جو ایجز ہیں جو ان کی خوبصورتیاں ہیں جو ان کی آپٹیمائزیشنز ہیں وہ ہم اسمبلی لینگویج سے کرتے ہیں تو ابھی تک جو کچھ آپ نے دیکھا ہے وہ تو پیور اسمبلی لینگویج آپ نے دیکھی ہے بنیادی مقصد جو ہمارے اس کورس کا تھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک انشاءاللہ پورا ہو گیا ہوگا اب بات آ جاتی ہے جو عمارتیں بنانے والی ہیں ان عمارتوں کے ساتھ ہم اپنی ان چھوٹی چھوٹی روٹینز کو کس طریقے سے جوڑ سکتے ہیں ایز اے ہول اگر ہم بات کریں تو یہ پورا کا پورا سبجیکٹ جو ہے وہ اس کے لیے ہمیں دو تین چیزیں سمجھنی ضروری ہیں ایک جو اسٹینڈرڈ کے طور پہ جس چیز کو ہم کہتے ہیں وہ کالنگ سے کالنگ کنوینشن سے کیا مراد ہے کالنگ کنوینشن سے مراد یہ ہے کہ جب آپ فنکشنز پروسیجرز لکھتے ہیں ہائی لیول لینگویج میں تو ہائی لیول لینگویجز جو ہیں وہ کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں ان کی کیا اسٹینڈرڈ ہیں اوبیسلی ہر ہائی لیول لینگویج کا اپنا ایک اسٹینڈرڈ ہوگا جس اسٹینڈرڈ کے تحت کے وہ فنکشنز کو سپورٹ کرتی ہے اس طرح کے پروسیجرز کو سپورٹ کرتی ہے ان اسٹینڈرڈس کے اندر کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں لیکن ایز اے ہول اگر میں ویسے تو میں ان کو تفصیل سے ذرا ایک ایک پوائنٹ کر کے بتاؤں گا آپ کو لیکن اگر ایز اے ہول دیکھا جائے تو دو تین چیزیں بہت اہم ہیں پہلی بات جو یہ ہے کہ یہ جو فنکشن ہم جانتے ہیں کہ جو ہم ہائی لیول میں پروگرام لکھتے ہیں جو ایون اسمبلی لینگویج میں جو پروگرامز ہم نے لکھے ہیں ان میں ہمارا جو ریفرنسنگ میکینزم تھا وہ ناموں سے تھا نمبروں سے نہیں تھا ایڈریسز سے نہیں تھا ٹھیک ہے یہ اسمبلر کا کام تھا کہ ان کو ایڈریس میں کنورٹ کرے اور اسی طریقے سے یہ کمپائلر کا کام ہے ہائی لیول لینگویج میں کہ وہ اسے ایڈریس میں کنورٹ کرے بلکہ کمپائلر سے ایک اسٹیپ اہڈ اگر میں جاؤں تو لنکر کا بنیادی کام لنکر کا ہوتا ہے کہ وہ ان ناموں کو ایڈریسز کے اندر کنورٹ کرے پراپر ایڈریسز کے اندر کنورٹ کرے تو اگر اس طریقے سے دیکھا جائے تو پروسیس کچھ ایسے بنتا ہے جو کہ آپ لوگوں نے استعمال بھی کیا ہوگا اپنے مختلف جو آپ نے سی کے کورسز پڑھے ہیں ان کے اندر آپ نے اس چیز کو استعمال کیا ہوگا کہ آپ نے سی کی روٹینز کچھ ایک جگہ لکھی ٹھیک ہے ان کو علیحدہ کمپائل کر لیا وہ لائبریری بن گئی آپ کی آبجیکٹ فائل بن گئی آپ کی ٹھیک ہے نا اور دوسری روٹینز جو آپ نے لکھی ان میں آپ نے ان روٹینز کو کال کر لیا اور کال کرنے کے بعد جب آپ نے کمپائلیشن کی تو وہاں پر آپ نے بتا دیا کہ صاحب یہ والی جو روٹینز ہیں ان کو یہاں سے اٹھا کر کے اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے یعنی آبجیکٹ لیول کے اوپر آپ نے فائلز بنائی اور لنکر نے اس میں بیسک جو آپریشن ہوتا ہے وہ یہ کمپائلر کا کام ہوتا ہے کہ وہ آبجیکٹ کوڈ کو جنریٹ کرے ٹھیک ہے لنکر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آبجیکٹ کوڈس کو فیوز کر کے آپس میں پراپر طریقے سے فیوز کر کے جنریٹ لنکر ہوتا ہے جو کہ میجر یعنی پارٹلی کمپائلر ہوتا ہے جو کہ ناموں کو نمبرز میں کنورٹ کرتا ہے اور الٹیمیٹلی لنکر ہوتا ہے جو کہ ان ناموں کو اپنے پراپر ایڈریسز کے اندر بائنڈ کر دیتا ہے جوڑ دیتا ہے تو بنیادی طور پر جو چیزیں ہمیں مختلف لینگویجز کے ساتھ اسمبلی لینگویج کو انٹرفیس کرتے ہوئے دیکھنی ہے پہلی پہلا اسٹیپ اس کے اندر یہ آتا ہے کہ ناموں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے ان دونوں سائڈوں پر ٹھیک ہے نا یعنی کمپائلر جو ہے وہ اپنے نام کیسے رکھتا ہے اور اسمبلی لینگ اگر فرض کیجئے کہ کمپائلر اے کے ساتھ مجھے لنک کرنا ہے تو یا اس کی روٹین میں میں نے اسمبلی کا یہ سی کا ایک بڑا پروگرام بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے جس کے اندر یہ پرنٹنگ اور یہ اور وہ سب کچھ ہے کچھ بہت چھوٹا سا پورشن ہے جس پورشن کو کہ میں نے اسمبلی لینگویج میں لکھ کے اس کے ساتھ جوڑنا ہے جو آپٹیمائزیشن والا کام ہے اس کو میں نے اس کے ساتھ جوڑنا ہے تو میں اسمبلی لینگویج کے اندر مجھے کون کون سے اسٹیپس کرنے ہیں تاکہ یہ جو اسمبلی لینگویج سے کوڈ جنریٹ ہو یہ اس کمپائلر کے لیے انڈرسٹینڈیبل ہو سمجھ اس کو آ جائے کہ ہاں جی یہ آبجیکٹ کے اندر نام اس طرح پڑے ہوں گے اور وہ اس طریقے سے وہ جوڑیں گے آپس میں تو کالنگ کنونشنز میں پہلی چیز جو ہے وہ یہ دیکھنے والی ہے کہ جو نام ہے مختلف ویریبلس کے مختلف فنکشنس کے مختلف پروسیجرس کے ٹھیک ہے وہ نام کس طریقے سے تبدیل ہوتے ہیں ان کے کیا اصول ہیں ٹھیک ہے جیسے ایک سمپل سی بات میں آپ کو کرتا ہوں کہ وہ کیس سینسٹیو ہے یا نہیں یعنی اپر کیس اے اور لوور کیس اے میں وہ فرق کرتا ہے یا نہیں ٹھیک ہے کیا وہ نام کے اندر کوئی نئی چیز تو ایڈ نہیں کر دیتا کوئی اور چیز تو نہیں جوڑ دیتا ٹھیک ہے نا کمپائلر جو ہے تاکہ مجھے وہ چیز پھر اسمبلی لینگویج میں جوڑنی پڑے گی اس کے ساتھ تاکہ کمپائلر کو یہ نہ محسوس ہو کہ یہ چیز جو ہے کوئی ایلین ہے کوئی ایسا آرگن ہے کوئی ایلین آرگن ہے جس کو کہ میں اپنے ساتھ نہیں جوڑ سکتا اس کا فارمیٹ ناموں کا فارمیٹ تمام چیزیں ایسی ہی ہونی چاہیے جیسے کہ کمپائلر ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ اس کی روٹینز کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو میجر چیز جو ہے جو سب سے پہلے آتی ہے وہ یہ کہ نام کس طریقے سے آپ نے رکھنے ہیں تاکہ وہ جڑ سکے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یعنی ہائی لیول لینگویج کے ساتھ وہ انٹرفیس کر سکے جو سیمپل میں آپ کو دکھاؤں گا وہ بنیادی طور پر اسی کمپائلر کے ساتھ ریلیٹڈ ہے جس کمپائلر کے اوپر آپ کی سی پلس پلس کی پروگرامنگ کی ٹریننگ ہوئی ہے that is Dev C plus plus ٹھیک ہے اور جو اپنے جب میں نے پروٹیکٹڈ موڈ کے کوڈ کے اوپر تھوڑا سا امفسائز کیا ہے کوڈ لکھنے کے اوپر جو میں نے آپ کو چھوٹے چھوٹے پورشنز لکھ کر کے بتائے ہیں وہ اس لیے بھی تھوڑا کیا ہے کہ آپ کا یہ ڈیو سی پلس پلس کا کمپائلر جو ہے وہ پروٹیکٹڈ موڈ کی اسمبلی جنریٹ کرتا ہے پروٹیکٹڈ موڈ کے پروگرامس جنریٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو امید یہ ہے کہ اس خبر سے آپ زیادہ دہشت زدہ نہیں ہوئے گا پروٹیکٹڈ موڈ دوبارہ شروع نہیں ہوا بس وہ اسمبلی کی تھوڑی سی فارم جس سے کہ آپ بہت فیملیئر ہیں بس وہی ذرا دوبارہ سے آئے گی تو ایک چیز ہو گئی ناموں کا سلسلہ جو ہے وہ کس طریقے سے اور دوسری اہم چیز جو ہے وہ یہ کہ جب وہ کمپائلر جس کے ساتھ کہ میں لنک کرنے لگا ہوں وہ کمپائلر پیرامیٹرز پاس آن کرتا ہے اپنے فنکشنز کو تو وہ پیرامیٹرز کس طریقے سے پاس آن کرتا ہے اب یہ بات ظاہر ہے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ پوش کرے گا وہ اسٹیک کے اوپر پیرامیٹرز پش کرے گا اور وہ پیرامیٹرز آگے ایکسپیکٹ کرے گا کہ ہاں جی وہ اس کی فنکشن جو ہے وہ ان پیرامیٹرز کو اٹھا کے اس پہ کام کرے لیکن صرف یہ کہہ دینا میرے خیال میں کافی نہیں ہوگا کہ وہ پیرامیٹرز پش کرے گا کیونکہ اگر آپ پیرامیٹرز کو دیکھیں جس طرح آپ پیرامیٹرز لکھتے ہیں تو آپ اس میں دیکھیں پہلا پیرامیٹر ہوتا ہے دوسرا پیرامیٹر ہوتا ہے تیسرا پیرامیٹر ہوتا ہے اور این پیرامیٹر ہو سکتے ہیں بعض صورتوں میں ویریبل پیرامیٹر ہو سکتے ہیں جیسے کہ پرنٹ ایف کے کیس میں آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر آپ اسٹرنگ بھیج دیتے ہیں کبھی نمبر بھیج دیتے ہیں کبھی آپ چھ چھ اسٹرنگ اس کے اندر ڈال کر کے جو ہے وہ کال کر لیتے ہیں اور وہ آپ کا فنکشن کرتا ہے تو ویریبل پیرامیٹرز بھی ہو سکتے ہیں یہ جو پیرامیٹرز ہیں اگر ہم ذرا ویریبل کو فی الحال ذرا سائڈ پہ رکھیں اور یہ دیکھیں کہ یہ جو پیرامیٹرز ہیں ان میں یہی ایک چیز ہم اپنے سامنے رکھیں کہ پیرامیٹر پہلا دوسرا تیسرا اور چوتھا ہے تو کون سا پیرامیٹر جو ہے وہ اسٹیک پر پہلے جائے گا ٹھیک ہے نا یعنی اگر میں نے یوں لکھا ہے انٹ اے بی سی تو اے اسٹیک پر پش پہلے ہوگا اس کے بعد بی ہوگا اس کے بعد سی ہوگا یا سی اسٹیک پر پہلے پش ہوگا اس کے بعد بی ہوگا اس کے بعد اے ہوگا یعنی آپ لیفٹ ٹو رائٹ پش کریں گے یا رائٹ ٹو لیفٹ پش کریں گے کس طریقے سے پیرامیٹر جو ہے وہ اسٹیک پر پش کیے جائیں گے ایک تو یہ چیز ہے یعنی جاتے ہوئے جو کمپائلر ہے میرا وہ فنکشن تک جاتے ہوئے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے وہ اسٹیک کے اوپر اپنے پیرامیٹرز کا آرڈر کس طریقے سے رکھتا ہے ٹھیک ہے یہ چیز جاننا ضروری ہے اس کمپائلر کے ساتھ جس کمپائلر کے ساتھ آپ لنک کر رہے ہیں اور دوسری چیز جو یعنی بلکہ رادر تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب فنکشنز ویلیو ریٹرن کریں ٹھیک ہے نا تو وہ ویلیوز کیسے ریٹرن کرتے ہیں ظاہر ہے اس کمپائلر نے اپنا کوئی ایک اسٹینڈرڈ میتھڈ بنایا ہوگا جس میتھڈ سے کہ وہ ویلو انٹ کوئی فنکشن سویپ فنکشن میں نے لکھا ہوا ہے انٹ انٹ سویپ دس تو اب یہ جو ریٹرن ہو رہا ہے واپس میرے پاس آ رہا ہے یہ کیسے آ رہا ہے کس رجسٹر میں آ رہا ہے ٹھیک ہے کس طریقے سے آ رہا ہے کوئی پوائنٹر بنا ہوا ہے جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے علم میں ہونا ضروری ہے یہ تین تو ہو گئی بہت بیسک بنیادی چیزیں ٹھیک ہے اس کے بعد چوتھی چیز جو ہے وہ یہ کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کون کون سے رجسٹرز ایسے ہیں جن رجسٹرز کا سیو ہونا ضروری ہے ہر لینگویج جو ہے وہ اس بات کو ڈیفائن کرتی ہے کچھ رجسٹرز کو وہ ڈیفائن کرتی ہے کہ بھئی یہ رجسٹرز جو ہیں یہ کوئی بھی فنکشن کال کیا جائے اگر وہ فنکشن ان رجسٹرز کو استعمال کرتا ہے تو اسے چاہیے اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ ان رجسٹرز کے کانٹینٹس کو سیو کرے ٹھیک ہے نا ورنہ وہ یعنی لینگویج جو ہے اس کے آپریشن کے اندر فرق پڑے گا اس کی اپنی جو انٹرنل میکینزم ہے اس کے اندر فرق پڑے گا کیونکہ کمپائل کرتے ہوئے اس نے کچھ ایزمپشنس کی ہیں کہ ان رجسٹرس کی ویلو تبدیل نہیں ہوں گی اب اسمبلی کا اس نے ایک فنکشن کال کیا اور اسمبلی کے فنکشن نے اس کے اپنے فنکشن جو اس نے لکھے تھے وہ تو بہیو کریں گے کیونکہ وہ تو کمپائلر نے خود جنریٹ کیے وہ تو انہی رولس کو فالو کریں گے لیکن یہ اسمبلی کا جو اس میں میں نے روٹین ڈال دی جو پخ لگائی ہے میں نے یہ پخ جو ہے یہ تو وہ اصول فالو نہیں کرے گی اس وقت تک جب تک کہ میں وہ اصول اس کے اندر کوڈ نہیں کرتا کیوں کہ ایک چیز جو میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے کہ یہ اسمبلی لینگویج ہے اس کے اندر پوری ذمہ داری پوری پاور بھی اور پوری ذمہ داری بھی وہ پروگرامر کے اوپر ہے تو یہاں پر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون کون سے رجسٹرز ایسے ہیں جن رجسٹرز کو کہ تبدیل نہیں ہم کر سکتے اس کے بعد جو تیسری چیز ہے یہ یعنی آرڈر تو میں کاؤنٹ شاید بھول جاؤں تو اس کے بعد جو چیز ہے وہ یہ کہ کون کون سے ایسے رجسٹرز ہیں جو ظاہر ہے مطلب جب میں نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ یہ رجسٹرز وہ رجسٹرز ہیں جن رجسٹرز کو کہ میں تبدیل نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا تو جو باقی رجسٹرز بچ گئے وہ رجسٹرز ایسے ہیں کہ جو تبدیل ہو سکتے ہیں کہیں پر بھی کسی بھی وقت ٹھیک ہے یعنی جب فرض کیجئے ایک تو میتھڈ ہے نا کہ جب میں ہائی لیول لینگویج سے اسمبلی لینگویج کا فنکشن کال کر رہا ہوں تو مجھے یہ پتا ہونا ضروری ہے کہ کون سے رجسٹر جسے مجھے چینج نہیں کرنا اور دوسرا جو ہے وہ یہ جب میں اسمبلی لینگویج سے ہائی لیول لینگویج کے کسی فنکشن کو کال کر رہا ہوں اب مجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ کون کون سے رجسٹر ایسے ہیں جن کو اس نے اسکریچ پیڈ یا ایسے رجسٹر ڈکلیئر کیا ہے کہ جن کی ویلو کسی وقت بھی تبدیل ہو سکتی ہے سو so, تاکہ اسمبلی لینگویج کے اندر اگر میں نے اپنا کوئی پیرامیٹر ان رجسٹر میں رکھا ہوا ہے تو میں اسے سیو کر لوں اپنے پاس محفوظ کر لوں یہ ہائی لیول لینگویج کی کال کرنے سے پہلے کیونکہ یہ اسٹینڈرڈ کے طور پہ وہ ڈکلیئر کرے گا جو ہائی لیول لینگویج کا کمپائلر ہے وہ اسٹینڈرڈ کے طور پر ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ یہ رجسٹرز ایسے ہیں جنہیں تبدیل نہیں ہونا چاہیے فنکشن ٹو فنکشن ٹھیک ہے یہ رجسٹر ایسے ہیں جو کسی وقت بھی تبدیل ہو سکتے ہیں اس ان کو ہم ان جنرل کہتے ہیں کہ یہ اسکریچ پیڈ رجسٹر اس کے بارے میں کوئی ایزمپشن کمپائلر نہیں کرے گا ان کی ویلو اگر اس کو کوئی استعمال کرنا ہے تو وہ لوڈ کرے گا انیشلائز کرے گا تب اسے استعمال کرے گا ٹھیک ہے نا ادروائز وہ اسے استعمال نہیں کرے گا یعنی تھرو اے کال ایک ویلو جو رجسٹر اس پرٹیکولر رجسٹر کی کوئی ایسی ویلو وہ اپنے پاس نہیں رکھے گا جس کو کہ وہ تھرو اے کال سروائیو کروانا چاہے یعنی ایک ویلو فرض کیجئے اگر فرض کیجئے کہ ای اے ایکس رجسٹر ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اسکریچ پیڈ ہے یہ کسی وقت بھی ہو سکتا تو ای اے ایکس رجسٹر کے اندر کوئی ویلو ایسی پڑی ہوئی ہو جس کو کہ کمپائلر آگے استعمال کرنا چاہتا ہو تو یہ ویلو لے کے وہ کوئی کال نہیں کرے گا ٹھیک ہے کیونکہ اس کال کے اندر اسے پتا ہے کہ جب وہ کال کرے گا تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ای اے ایکس چونکہ اس نے اپنے کنونشن میں ڈکلیئر کر دیا ہے کہ E X scratch pad register ہے تو وہ یہ ایزمپشن نہیں کرے گا کہ ای e ایکس کی value across the call survive کرے گی ٹھیک ہے نا تو یہی میرے پاس بھی یعنی میرے اوپر بھی یہی رول لاگو ہوتا ہے کہ میں ای ایکس رجسٹر میں کوئی ایسی ویلو رکھ کے جس ویلو کا تبدیل ہونا میں افورڈ نہیں کر سکتا میں کوئی فنکشن کال کر لوں ہائی لیول لینگویج کی کیونکہ وہ جو ہے وہ اس بات کو اس قانون کو نہیں ایکسپٹ کرے گا وہ اپنی مرضی سے ای e ایکس کو موڈیفائی کر دے گا اور وہ اس کو موڈیفائی کرے گا اسے اس طرح نہیں کہ اسٹیک پہ پش کرے اور پھر پاپ کرے نہیں اس نے اس کو اسکریچ پیڈ ڈکلیئر کر دیا ہے وہ اسے کسی وقت بھی موڈیفائی کر سکتا ہے تو اسکریچ پیڈ رجسٹر کے اندر آپ پرسسٹنٹ ویلوز ایسی ویلوز پرسسٹنٹ کا لفظ جو ہے یہ میں نے اس کے اپنے ٹیکنیکل سینس میں استعمال نہیں کیا تو اس میں آپ کو کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے یعنی ایسی ویلیوز جن کو میں چاہتا ہوں کہ کراس دا کال سروائو کریں میں ایسی ویلیوز اسکریچ پیڈ رجسٹرز میں نہیں رکھ سکتا اگر مجھے رکھنا ہے تو میں ان رجسٹرز میں رکھ سکتا ہوں جن رجسٹرز کے بارے میں کمپائلر نے کہا ہے کہ ان کی ویلیو چینج نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد جو آخری جنرلی آخری جو بات جو سب سے اہم ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بہت ساری چیزیں بتائی تھیں اور جب ہم کال اور ریٹرن کر رہے تھے اور پیرامیٹرس کی بات ہم کر رہے تھے تو ایک ڈسکشن جو ہے وہ ہم نے کی تھی وہ یہ کہ اسٹیک کلیئر کرنے کی ذمہ داری کس پر ہے ٹھیک ہے کالر پر ہے یا کالی پر ہے یہ بات ہمارے علم میں ہونا ضروری ہے کہ اگر اس نے کوئی پیرامیٹر دے کے میرے سروس روٹین میں مجھے بھیجا ہے تو اسٹیک کو کلیئر کرنا میری ذمہ داری ہے یعنی اگر میں نے اسمبلی لینگویج کی ایک روٹین لکھی ہے اور ہائی لیول لینگویج سے میں نے اسے کال کیا ہے ود سم پیرامیٹر تو کیا اس ٹیگ کی پوزیشن کو صاف کرنا میری ذمہ داری ہے یا اس کی ذمہ داری ہے جس نے مجھے کال کیا ٹھیک ہے نا تو یہ basic building blocks basic basic ہمارے یوں سمجھیے کہ سیٹ آف رولس ہیں جن سیٹ آف رولس کا ہمیں پتہ ہونا بہت ضروری ہے اس سے پہلے کہ ہم ہائی لیول لینگویج کے ساتھ انٹرفیسنگ کرنے کا کوئی بھی اسٹیپ لیں ایک چھوٹی سی سلائڈ کے اوپر میں یہ رولز ان آرڈر آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ہمیں کیا کیا جاننا ضروری تو ایز اے ہول یہ جو آپ سلائڈ دیکھ رہے ہیں ایز اے ہول چھ مختلف چیزیں ہیں جن کو کہ ہمیں جن کا ہمیں علم ہونا ضروری ہے پہلی پہلا جو ہے وہ وہی ہے کہ what is the naming convention نام کس طریقے سے cross the borders of high level language and assembly language کس طریقے سے نام جو ہیں وہ ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں اس کے بعد how are the parameters passed to the routine what are the یعنی جو اسٹیک پر پیرامیٹر رکھنے کا کیا طریقہ کار ہے آرڈر کیا ہے کیا میتھڈ ہے وہ آپ کو پتا ہونا ضروری ہے وچ مسٹ بی پرزروڈ وہ رجسٹرز کے جن کی ویلو تبدیل نہیں ہونی چاہیے وہ کون کون سے ہیں which register are used as scratch وہ رجسٹر کے جن کو اسکریچ کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے اور ان کی ویلو کے بارے میں اکراس دی کال اکراس کال کسی قسم کی ایزمپشن کرنا درست نہیں ہے وہ کون سے ہیں which register hold the return value ٹھیک ہے ریٹرن ویلو کس رجسٹر میں جاتی ہے اور بعض صورتوں میں یہ رجسٹر کے علاوہ بھی بھیجنی پڑتی ہے جیسے بڑے اسٹرکچرس کے اندر تو وہ کس طریقے سے جاتی ہے اور یہ آخری چیز کہ پیرامیٹرز یعنی اسٹیک کلیئر کرنے کی ذمہ داری پیرامیٹرز کلیئر کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ کالر پر ہے یا کالی پر ہو is responsible for removing the parameters یہ چھ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے علم میں ہونا ضروری ہے جب ہم کسی بھی ہائی لیول لینگویج کے ساتھ انٹرفیسنگ کر رہے ہوں تو یہ جو اصول ہیں یہ ان کے یہ تمام چیزیں ان کے بارے میں پریویلنٹ مطلب میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک کوئی بہت یعنی فکس چیز ہے کہ جس کو کہ بس ہم یعنی لمٹ کر دیں مگر پریویلنٹ جو ہے وہ دو طرح کی کالنگ کنونشنز ہیں ٹھیک ہے نا وہ calling conventions is a standard جس کو ہم کہتے ہیں ریفرنس کے طور پر ایک کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سی کی کالنگ کنونشنز ہیں اور ایک کہلاتی ہیں پاسکل کی کالنگ کنوینشن ٹھیک ہے ان دونوں کے درمیان کچھ فرق ہے مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کے علاوہ کوئی کالنگ کنوینشن نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دو بہت زیادہ پریویلنٹ یوز ہوتی ہیں ہر کمپائلر جو ہے وہ ان میں سے اکثر کمپائلر ان میں سے کسی ایک کنوینشن کو لیتے ہیں اور ان کو استعمال کرتے ہیں سسٹمز جو ہیں وہ ان میں سے ایک کمپائلر کو لیتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں اے پی آئیز آپ کال کرتے ہیں اپلیکیشن پروگرامنگ انٹرفیس تو اے پی آئی جب آپ کال کریں گے تو اے پی آئی بالکل اسی طرح کی چیز ہے جس طریقے سے کہ آپ نے انٹرفیسنگ کرنی ہے تو بعض آپ دیکھیں گے بعض پروگرام سے اگر پاسکل میں لکھی ہوئی ہے اے پی آئی اگر سی میں لکھی ہوئی ہے اے پی آئی اور تو وہ دونوں تو ان کی پیرامیٹرز کے اسٹینڈرڈ ہی مختلف اگر میں دونوں کو بتاؤں گا نہیں کہ تمہارے پیرامیٹرز کی کا اسٹینڈرڈ کیا ہے تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے تو یہ زیادہ تر زیادہ تر میں نے جو سسٹمز کے اندر دیکھا ہے وہ یہ کہ یعنی آئی بی ایم پی سی سے ریلیٹڈ میں بات کر رہا ہوں ان کے اندر جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ کہ یہ دو کنونشنز استعمال ہوتی ہیں سی کی کچھ کنونشنز ہیں فاسکل کی کچھ کنونشنز ہیں جیسے مثال کے طور پہ سی جو ہے وہ کیس سینسٹیو نام ہوتا ہے اس کا ہے نا یعنی یہ جو آپ نے نام لکھا ہوا ہے اگر آپ نے اسمال اے سے ایڈ لکھا ہے تو یہ ایک ایڈ ہے اگر آپ نے اے سے ایڈ لکھا ہے تو یہ دوسرا ایڈ ہے کیونکہ اس میں اے ہے ہے ہے ہے یہ یہ ایک نیا نام نام اس کے لیے ٹھیک نا تو جو ان کا کیس جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے سی میں جبکہ پاسکل میں یہ کیس امپورٹنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے ویسے میں ان کو سمرائز کر کے بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن ایسے جنرل ڈسکشن کے طور پہ میں یہ بات کر رہا ہوں پاسکل جو ہے وہ اس کا کیس اہمیت نہیں رکھتا وہ سب کو اپر کیس میں لے جا کر کے میچ کرے گی ٹھیک ہے لہذا اس میں اسمال اے سے ایڈ لکھا ہوا ہو یا کیپیٹل اے سے ایڈ لکھا ہوا وہ دونوں ایک ہی نام ہے دونوں ایک ہی فنکشن ہے اس کے علاوہ سی جو ہے وہ اپنے ناموں کے پہلے ایک انڈر اسکور لگاتی ہے خود بخود یعنی اگر فرض کیجئے کہ سی میں میں نے لکھا ہے انٹ ایڈ ٹھیک ہے نا تو یہ جب کمپائل کرے گی اور اپنا سمبل ٹیبل بنائے گی ٹھیک ہے ناموں کا ٹیبل بنائے گی تو اس میں یہ add A double D add نہیں ہوگا بلکہ یہ ایڈ لکھا ہوگا underscore A double D ٹھیک ہے نا تو وہ روٹینز میری کہ جن روٹینز کو کہ میں لنک کرنا چاہتا ہوں اسمبلی میں میں نے لکھی ہیں اور میں سی میں ان کو لنک کرنا چاہتا ہوں تو ان روٹینس میں مجھے ضروری ہے کہ ان کا نام لکھتے ہوئے ایک انڈرسکور میں پہلے لگاؤں کیونکہ اسمبلر تو یہ کام نہیں کرتا یہ تو سی کا کمپائلر ہے تو وہ جب ناموں کو سرچ کرے گا اور اس کا لنک کر جب ناموں کو سرچ کرے گا تو وہ انڈر دیکھے گا اگر میری سی کی روٹین کے اندر نام کے پیچھے انڈر نہیں لگا ہوا تو یہ نام اسے نہیں ملے گا یہ ایک اسٹینڈرڈ فکسڈ کنوینشن ہے جو سی کے کمپائلر جنرلی فالو کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ وہ نام سے پہلے ایک اسکور لگاتے ہیں پاسکل جو ہے وہ نام کو چینج نہیں کرے گی وہ اسی طرح رکھے گی نام کو جس طرح کے وہ آپ نے ٹائپ کیا ہے یعنی ٹائپ سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس اس کے کیس کیس کو کو بھی رکھے گی نہیں وہ اپر میں کنورٹ کر کے اپنے پاس سمبل ٹیبل کے اندر رکھے گی اس کے بعد جو پیرامیٹرز کا معاملہ ہے کہ سی جو ہے وہ رائٹ موسٹ پیرامیٹر سے پش کرنا شروع کرے گی ٹھیک ہے نا یعنی اگر آپ نے int int int A B C یہ اس آرڈر میں دیا ہوا ہے تو سی پہلے پش ہوگا یعنی اسٹیک میں سب سے نیچے ہوگا اس کے اوپر بی ہوگا اس کے اوپر اے ہوگا یعنی اگر آرڈر آپ کا یوں ہے کہ اے بی اور سی آپ نے اس آرڈر میں لکھے ہوئے تو سی سب سے پہلے پوچھ ہوگا اسٹیک میں پھر بی پوچھ ہوگا پھر اے پوچھ ہوگا یعنی اگر اسٹیک کے پوائنٹ آف ویو سے میں دیکھوں تو سی سب سے نیچے ہوگا ٹھیک ہے جو سب سے پہلا پیرامیٹر ہے وہ اسٹیک پر سب سے اوپر ہوگا ٹھیک ہے تو یعنی یہ آرڈر فالو کرے گی جبکہ پاسکل جو ہے وہ اس کا الٹ آرڈر فالو کرے گی جو سب سے پہلے پش کرے گی وہ سب سے پہلا پیرامیٹر ہوگا یعنی اے بی اور سی میں اے سب سے پہلے پش ہوگا پھر بی پش ہوگا پھر سی پش ہوگا ٹھیک ہے تو سی سب سے ٹاپ پر ہوگا اس میں یہ دو یہ فرق آ گئے اور تیسرا جو اہم فرق میں نے آپ کو بتایا تھا وہ یہ کہ سی جو ہے اس میں جو کال کرنے والا ہے وہ اسٹیک کلیئر کرے گا یہ مطلب آپ ابھی ممکن ہے آپ ذرا غصے سے مجھے دیکھ رہے ہوں کہ میں نے ابھی تک آپ کو جو اسمبلی لینگویج کے اندر چیزیں پڑھائی ہیں اس کے اندر میں نے کال جو ہے جس کو کال کیا گیا ہے وہ اسٹیک کلیئر کر رہا تھا کال رننگ کر رہا تھا میں بنیادی طور پہ پاسکل کا بڑا حامی ہوں ٹھیک ہے نا تو یہ پاسکل کا کنونشن ہے کہ جس کو کال کیا جائے وہ اسٹیک کو کلیئر کرے گا اس کی کچھ ٹیکنیکل وجوہات ہیں سی کے اندر کیوں کالر جو ہے وہ اسٹیک کلیئر کرتا ہے اس کی کچھ ٹیکنیکل وجوہات ہیں ایک جملہ میں کہہ دیتا ہوں وہ اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں سمجھ میں آیا تو کوئی بات نہیں اسے بھول جائیں آپ ٹھیک ہے وہ یہ کہ ویریبل نمبر آف پیرامیٹرس ٹھیک ہے پاسکل میں الاؤڈ نہیں ہوتے لہذا پاسکل کو ایکزیکٹلی پتا ہوتا ہے کہ اسٹیک پر کیا چیز کہاں اور کیسے پڑی سی کے اندر چونکہ ویریبل نمبر آف آرگومنٹس جو ہیں وہ الاؤڈ ہوتے ہیں اس لیے اس کی جو روٹین جس کو کہ ہم کال کر رہے ہیں اسے exact situation exact number of parameter on the stack جو ہے اس کا پتا نہیں ہوتا اس لیے جو روٹین کال کی گئی ہے ٹھیک ہے کالی جو ہے وہ اسٹیک کے بارے میں کچھ زیادہ جانتا ہی نہیں اس لیے وہ اسے کلیئر نہیں کر سکتا جبکہ کالر جس نے اسٹیک کو فارم کیا ہے کالی کے لیے اسے ایکزیکٹلی معلوم ہے کہ اس نے کیا رکھا ہے اسٹیک کے اوپر تو اس لیے سی کے اندر یہ کالر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسٹیک کلیئر کرے پاسکل میں یہ کالی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسٹیک کلیئر کرے اب ایک بریف جو ہے تھوڑا سا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جن میں وہی جو ہمارے جو ہم نے آپ کو چھ بنیادی چیزیں بتائی ہیں ان کا ایک بریف سی کنونشنز میں اور پاسکل کنونشنز میں ہے تو اس سے ایک ذرا کمپیریٹو اندازہ بھی ہو جائے گا کہ دونوں جو ہیں وہ کہاں کہاں ڈفر کرتے ہیں تو پہلی چیز ہماری جو کہ بنیادی طور پہ نیمنگ نیمنگ جو میں نے کہا کہ سی جو ہے وہ ایک انڈر اسکور لگائے گی نام کے ساتھ ٹھیک ہے جبکہ اور کیس سینسیٹو ہوگا یعنی اس کا مطلب ہے کہ اسمال لیٹر سے اگر سویپ لکھا ہوا ہے تو یہ سویپ اصل جب تبدیل ہوگا تو یہ انڈر اسکور سویپ ہوگا ٹھیک ہے اور اگر کیپٹل ایس سے لکھا ہوا ہے تو یہ انڈر اسکور کیپیٹل ایس کے ساتھ سویپ ہوگا تو یہ دو نام مختلف ہیں کیس سینسٹیو ہے اور انڈر اسکور لگائے گی نام سے پہلے جبکہ پاسکل جو ہے وہ کیس انسینسٹیو ہے تمام کریکٹرز کو اپر کیس میں کنورٹ کر دے گی اور اس کے علاوہ کوئی چیز جو ہے وہ ایڈ نہیں کرے گی دوسرا پوائنٹ کہ پیرامیٹرز کیسے پاس کیے جائیں گے روٹین کو سی جو ہے وہ پش کرے گی ریورس آرڈر میں رائٹ موسٹ سب سے پہلے پش ہوگا یعنی اسٹیک میں سب سے باٹم پر ہوگا لیفٹ موسٹ اسٹیک میں سب سے ٹاپ پر ہوگا پاسکل کی کنونشن میں جو پیرامیٹرز ہیں وہ پراپر آرڈر میں پش ہوں گے یعنی جو پیرامیٹر پہلے آپ نے لکھا ہے وہ پہلے پش ہوگا لیفٹ موسٹ پیرامیٹر جو ہے وہ اسٹیک پر سب سے نیچے ہوگا سب سے پہلے پش کیا جائے گا اور ظاہر ہے کہ اسٹیک پر سب سے نیچے ہوگا اس کے بعد جو رجسٹرز ہمیں پرزرو کرنے ہیں وہ دونوں میں سیم ہیں اب اس کے بعد کون کون سے رجسٹرز جو ہیں انہیں ہمیں محفوظ کرنا ہے ٹھیک ہے انہیں ہمیں کراس دی کال چینج نہیں ہونے دینا وہ دونوں جو ہیں وہ ایک ہی سیٹ کو وہ کرتے ہیں کہ E B X E S I E D I E B P E S P D S E S اور ایس ایس یہ رجسٹر ایسے ہیں جو کراس دی کال چینج نہیں ہونے چاہیے اگر آپ اپنی اسمبلی کی روٹین میں ان میں سے کوئی رجسٹر استعمال کر رہے ہیں تو اس کو اسٹیک پر پش کریں گے اور پاپ کریں گے اس کے بعد وہ رجسٹرز ہیں جو کہ اسکریچ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں یعنی کراس دی کال ان کی ویلیو جو ہے وہ وہ بھی مزے سے تبدیل کر سکتا ہے اور آپ بھی مزے سے تبدیل کر سکتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں کوئی جو ہے وہ پرزمپشن نہیں کریں گے اگر آپ اپنی اسمبلی کی روٹین سے کسی سی کی روٹین کو کال کر رہے ہیں وہ ہیں دونوں ایک ہی سیٹ آف رجسٹر کو استعمال کرتی ہے وہ E X E C X E D X F S G S flags اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور رجسٹرز ہیں جو کہ مختلف اس کے اندر جیسے ایم ایم ایکس کے کہہ لیجئے یا فلوٹنگ پوائنٹ جو کہ ایک ہی سیٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ اور جو مختلف رجسٹرز ہیں وہ سب کے سب اسکریچ پیڈ کی ضمن میں آتے ہیں اور وہ کراس دی کال ان کا محفوظ رہنا جو ہے وہ گارنٹیڈ نہیں ہے جن کو ہم اچھی طرح سے چینج کر سکتے ہیں پھر ریٹرن ویلیوز کس رجسٹر میں آتی ہیں اگر 32 بٹ تک ہیں ویلوز تو وہ ای اے ایکس رجسٹر کے اندر آئیں گی اگر سکسٹی فور بٹ ویلوز ہیں تو وہ E D X colon E A X pair کے اندر ریٹرن ہوں گی ٹھیک ہے یعنی جو ڈیو سی پلس پلس جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا جو ہمارا ایگزامپل کمپائلر ہے آ, اس کے اندر اگر آپ انٹ ریٹرن کر رہے ہیں تو وہ int E A X register کے اندر آپ ریٹرن کریں گے اگر اس سے بڑی کوئی چیز آپ ریٹرن کر رہے ہیں ٹو سکسٹی فور بٹ تو وہ آپ E D X colon E X pair میں آپ ریٹرن کریں گے جس میں سے ہائر ڈبل ورڈ جو ہے وہ ای ڈی ایکس میں ہوگا اور لوور ڈبل ورڈ جو ہے وہ ای اے ایکس میں ہوگا اس کے بعد responsibility of removing parameter from the stack وہ کس کی ہے تو سی میں یہ کالر کی ہے جس نے کال کیا ہے وہ اسٹیک کو کلیئر کرے گا اور پاسکل میں یہ کالی کی ہے یعنی جو روٹین کال ہوئی ہے یہ اس روٹین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسٹیک کو کلیئر کرے یعنی اگر یہ یہ چھ رولز جو میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کے ساتھ اگر میں آپ کو ایک سمپل مثال دوں فرض کیجئے اگر میں ایک ابھی اسمبلی میں نہیں ابھی سی کے اندر ہی اگر میں ایک روٹین لکھتا ہوں انٹ ڈیوائڈ ٹھیک ہے انٹ انٹ یہ یہ ڈیوائزر میں نے ایک ڈیکلریشن کی ہے انٹ انٹ ٹائپ ٹائپ کی کا فنکشن ہے ٹھیک ہے دو پیرامیٹرز اس کو میں نے پاس کیے اور وہ دو پیرامیٹرز جو ہیں وہ ڈویڈنٹ اور ڈیوائڈر یہ دو پیرامیٹرز میں نے اسے دیے یہ دو پیرامیٹرز اب جب کمپائلر اس کوڈ کو بریک کرے گا تو جو پریپریشن ہے اس ٹیک کی پیرامیٹرز کے پوائنٹ آف ویو سے کال کیسے کرے گا یعنی اس اس چھوٹے سے پورشن کو وہ اسمبلی لینگویج میں کس طریقے سے کنورٹ کرے گا یہ ایک چھوٹی سی سلائیڈ آپ دیکھ لیجئے ٹھیک ہے اس سے آپ کو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ذرا اچھی طرح سے واضح ہو جائیں گی یہ پہلی لائن ہے یہاں پہ جو میں کال کر رہا ہوں یعنی جو جس سے میں نے کہ فنکشن کو ڈکلیئر کیا ہے int divide int dividend int divisor اس طریقے سے سی میں فنکشن ڈکلیئر ہوا اور سی کا ہی کمپائلر اگر اسمبلی لینگویج میں اس کو توڑے گا تو وہ اس طریقے سے جو ہے پیرامیٹرز کو اسٹیک پر پش کرے گا کہ سب سے پہلے وہ پش کرے گا ڈیوائزر کو اب یہاں پہ یہ جو مائی ڈیوائزر ہے یہ ظاہر ہے وہ تو اس کے نام ہے وہاں جو فنکشن میں ہے نا یہاں پر تو کوئی بھی ویریبل میں پاس کر سکتا ہوں میں نے اس کا نام مائی ڈیوائزر رکھا ہے مائی ڈیویڈنڈ رکھا ہے تو سب سے پہلے پش کرے گا مائی ڈیوائزر یعنی جو رائٹ موسٹ پیرامیٹر ہوگا وہ اسٹیک پر پہلے جائے گا اس کے بعد وہ پش کرے گا مائی ڈیویڈنڈ ٹھیک ہے نا اس آرڈر میں اسٹیک پر وہ پش کرے گا کال جب وہ کرے گا تو ڈیوائڈ کے نیچے ایک انڈر اسکور لگائے گا ٹھیک ہے نا ڈیوائڈ کے سے پہلے ٹھیک ہے پرسیڈ کرے گا اس نام کو ایک انڈر اسکور کے ساتھ اور اس کو وہ کیس اس کا وہی رکھے گا جو کہ وہاں پر کیس لکھا ہوا ہے ٹھیک یہ کال کرنے کے بعد جب یہ کال واپس آئے گی تو اسٹیک کلیئر کرنے کے لیے add E S P comma eight یہ جو انسٹرکشن ہے وہ کالر ایگزیکٹ کرے گا جس نے کال کیا ہے وہ واپسی پر ٹیک کو کلیئر کرے گا آٹھ اس لیے کہ دونوں جو ہیں وہ ڈبل ورڈ اس نے پوچھ کے چار چار بائٹ دونوں کے تو مل کے یہ آٹھ بائٹ جو ہیں یہ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں یہ آٹھ بائٹ جو ہے وہ کلیئر کرے گا واپسی میں ای اے ایکس کے اندر جو ہے اس پرٹیکولر ڈیوائڈ کی کال کا جو بھی ریزلٹ ہوگا وہ ای اے ایکس کے رجسٹر کے اندر ہوگا اب ذرا تھوڑی سی بات جو ہے وہ یعنی اگر میں اس کو اس طرح کہوں کہ بھئی یہ دو جو انٹیٹیز الگ الگ ہیں نا یعنی ایک سی کا پروگرام ہے ایک اسمبلی کا سیکشن ہے جس کو میں دونوں کے ساتھ جوڑنا چاہ رہا ہوں تو جیسے انگریز ہوتے نا دو انگریز آپس میں اس وقت تک گفتگو نہیں کرتے جب تک کہ ان کے درمیان تعارف کرانے والا کوئی نہ ہو جب تک تعارف نہیں ہوگا گفتگو شروع نہیں ہوگی اسی طریقے سے یہ دو سیکشنز ہیں ان کا جب تک تعارف نہیں ہوگا نا آپس میں وہ گفتگو شروع نہیں کریں گے وہ اپنے آپ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ وہ ٹرمز میں نہیں آئیں گے یہ تعارف جو کرانا ہوتا ہے یہ بیسیکلی یوں سمجھیے کہ کچھ نام جو میں نے اسمبلی لینگویج کی اپنی پوری روٹین لکھی ہے نا اس میں ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی روٹین ہو اس میں میں بیس روٹینیں لکھ سکتا ہوں لیکن وہ بیس روٹینیں یہ ضروری نہیں کہ بیس کی بیس روٹینیں جو ہیں وہ سی سے کال ہو رہی ان میں سے کچھ روٹینز جو ہیں وہ سی سے کال ہوں گی کچھ نہیں ہوں گی کچھ جو ہے اسمبلی کے ودن ہی کام کر رہی ہوں گی جو کہ اسمبلی کے ودن ہی کام کر رہی ہیں نا ان کا باہر کی دنیا سے تعارف کرانا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے مگر جو روٹینز کے باہر کی دنیا سے لنک کر رہی ہیں ان کو ایکسپورٹ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے تاکہ وہ نام جو ہے وہ ذرا پرومیننٹ ہو کر کے سامنے آ جائے یہ جو بات میں ابھی آپ سے کر رہا تھا تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے بات کی تھی کہ وہ آبجیکٹ کوڈ لیول کے اوپر ہوتے ہیں یہ جو آبجیکٹ کوڈ لیول ہے نا اس کے اندر کوڈ تھوڑا کنورٹ ہوا ہوتا ہے لیکن یہ جو ریفرنسز ہیں ہمارے یہ بیسیکلی ناموں کی صورت میں پڑے ہوتے ہیں جب مختلف ماڈیولس کو ہم آپس میں جوڑتے ہیں تب جا کر کے وہ نام جو ہیں وہ ایگزیکٹلی exactly, یعنی اس ماڈیول میں ایک نام استعمال ہوا ہے وہ ماڈیول وہ نام اصل میں اس ماڈیول میں ایگزٹ کرتا ہے تو اب یہ دونوں جڑ کر کے فیوز ہوں گے اور ختم ہو کر کے ایک نمبر میں ایک یونیفائڈ ریفرنس کے اندر کنورٹ ہوں گے یہ میں زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا آپ لوگ جیسے جیسے انشاءاللہ آگے جائیں گے آپ آبجیکٹ کوڈس کا کانسیپٹ جو ہے اور لنکنگ کا کانسیپٹ آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے گا لیکن بیسک بات یہ ہے کہ جس روٹین کو یعنی یہاں سے میں یہ چاہتا ہوں کہ باہر کی دنیا اسے ایکسس کر سکے اسے ہم یہ کہتے ہیں کہ اسے ایکسپورٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے نا اسے گلوبل بنانا پڑے گا تاکہ وہ نام باہر سے نظر آئے اور اسے پکڑ کر کے ہم دوسرے ماڈیول کے ساتھ لنک کر سکیں ایک تو یہ چیز ہوئی تو یہ والی روٹین سے اس نام کو باہر نکالنا ہے اور دوسری روٹین میں یعنی فرض کرو کہ سی کے اندر میں اسمبلی کی کوئی روٹین کال کر رہا ہوں تو ایسے تو نہیں کال کر سکتا اسے بتانا پڑے گا کہ یہ روٹین آپ کو یہاں نہیں ملے گی یہ کہیں باہر پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے اسے ہم کہتے ہیں امپورٹ کرنا ٹھیک ہے نا یعنی امپورٹ کرنا باہر سے اندر لانا ایکسپورٹ کیا ہے اندر سے باہر بھیجنا امپورٹ کرنا کیا ہے باہر سے اندر لانا یعنی اس کو ہم ریفر کر دیں گے اس کے بعد جب لنکر آئے گا تو وہ خود بخود جو امپورٹڈ سمبلس ہیں ان کو تلاش کرے گا دوسرے ماڈیول کے ایکسپورٹڈ سمبلس کے اندر اور پھر ان کو فیوز کر کے آپس میں وہ ریفرنس کو جس کو ہم کہتے ہیں کہ سیٹسفائی کر دے گا ٹھیک ہے نا ریزالو کر دے گا تب جا کر کے وہ ایک یونیفائڈ کوڈ ماڈیول بنے گا جو کہ اصل میں آپ کا ایگزیکبل ہوگا تو اس کے لیے پرٹیکولر چیز کے لیے یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو نام میں نے استعمال کیا ہے یہ آپ کی روٹین میں موجود نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ باہر سے آئے گا اس کے لیے ہم ایک کی ورڈ استعمال کرتے ہیں اسمبلی میں ایکسٹرن کا ایکسٹرنل اصل میں یہ ایکسٹرنل کا تھوڑا سا مخفف ہے ایکسٹرن ٹھیک ہے کہ یہ ایکسٹرنل ہے یہ میرے پاس نہیں ہے یہ باہر موجود ہے اور اسی طریقے سے اسمبلی میں جو چیز میں استعمال کرتا ہوں وہ ایک کی ورڈ ہے گلوبل کا یعنی جس کو میں ایکسپورٹ کرنا چاہوں اسے میں گلوبل کا کی ورڈ دیتا ہوں اور جسے میں امپورٹ کرنا چاہوں اسے میں ایکسٹرن کا کی ورڈ دیتا ہوں جو یہ تو بات ہو گئی کہ اسمبلی کی سائڈ کے اوپر اگر مجھے یہ دونوں کام کرنے ہیں تو یہ دو کی ورڈ میں ایکسٹرن کا اور گلوبل کا یہ کی ورڈ میں استعمال کروں گا سی کی سائڈ کے اوپر بائی ڈیفالٹ جتنے نام میں استعمال کرتا ہوں وہ بائی ڈیفالٹ گلوبل ہوتے ہیں ان کو اگر مجھے لوکل کرنا ہو تو پھر کچھ خاص ایکشن کرنا پڑے گا جو کہ میں ابھی ڈسکس نہیں کر رہا جو باہر کے سمبلس ہیں وہ آپ صرف اس اس کا کا پروٹوٹائپ پروٹوٹائپ اگر اگر فنکشنز ہیں صرف آپ دے دیں وہ کافی ہے وہ اس پروٹوٹائپ موجود ہو اور باڈی نہ ہو تو کمپائلر یہی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ یہ کہیں باہر پڑا ہوگا لیکن اگر آپ کوئی ڈیٹا ایکسٹرنل آپ نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے وہ اگر آپ لنک کرنا چاہیں تو اس کے ساتھ آپ کو وہی کی ورڈ ایکسٹرن کا جو ہے وہ دینا پڑے گا اس نام کے ساتھ تو اس یہ یہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کو بہت زیادہ تفصیل نہیں ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کے ساتھ اب ایک سیمپل میں آپ کو پروگرام دکھاتا ہوں جو کہ اسمبلی لینگویج میں لکھا گیا پہلے سی میں لکھا گیا پھر اسمبلی لینگویج میں لکھا گیا تو کیا کنوینشن جو ہیں وہ درمیان میں انوالو ہوتی یہ اب ایک ایگزامپل روٹین ہے جو کہ میں نے سی میں لکھی ہوئی ہے اس روٹین کو میں اسمبلی سے کال کروں گا سمپل سویپ کی روٹین ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے لاجک میرا خیال ہے مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے اگر یہ روٹین اس طریقے سے میں نے سی میں لکھی ہوئی ہو تو اور اسمبلی لینگویج سے میں اس کو کال کرنا چاہوں تو اسمبلی لینگویج میں مجھے کیا کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے تو اگر میں اس کو لنک کرنا چاہتا ہوں کسی بھی سی ڈیو سی پلس پلس کے یعنی اسمبلی سی لینگویج کے ماڈیول کے ساتھ تو دو تین چیزیں جو ہیں یہاں پہ دیکھنے والی ہیں وہ یہ کہ سب سے پہلے اوپر جو ہمیں ایک ڈائریکٹو دینا پڑے گا سیکشن ڈاٹ ٹیکسٹ یہ اصل میں نیمنگ کنونشن ہے جس سے کہ وہ اپنے کوڈ سیگمنٹ کو نیم کرتا ہے اس کا کوڈ سیگمنٹ جو ہے وہ ڈاٹ ٹیکسٹ ٹیکسٹ نیم ہوتا ہے انڈر اسکور اس کا نام ہوتا ہے یہاں پر یہ سیکشن ڈاٹ ٹیکسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اسٹینڈرڈ سی کا کوڈ سیگمنٹ کنسیڈر کیا جائے اس کے بعد ایکسٹرن سویپ کیونکہ یہ اسمبلی میں یہ چیز موجود نہیں ہے یہ تو سی کے اندر ہے ٹھیک ہے لہٰذا اس کو مجھے یہاں پہ ایکسٹرن ڈکلیئر کرنا پڑے گا اس کے بعد جب میں اسے کال کروں گا تو جو آرڈر ہے پیرامیٹرز کو پش کرنے کا وہ جو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو لیفٹ رائٹ موسٹ پیرامیٹر ہے وہ سب سے پہلے پش ہوگا ٹھیک ہے وہ وائی ہے اس لیے وہ پہلے پش ہوا اس کے بعد ایکس پش ہوا کال جب میں کروں گا تو انڈر اسکوئر لگا کر کے سویپ کو میں کال کروں گا کال انڈر اسکور سویپ ٹھیک ہے جب یہ کال ریٹرن ہوگی تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اسمبلی کے اندر اسٹیک کو کلیئر کروں add E S P comma eight جو پیرامیٹرز میں نے اسٹیک پر ڈالے تھے اس کو میں کلیئر کر دوں آن دی ادر ہینڈ اگر یہ روٹین میں نے اسمبلی میں لکھی ہوئی ہو ٹھیک ہے سویپ کی وہ مجھے کس طریقے سے لکھنی ہے وہ اس طریقے سے میں لکھوں گا کہ سیگمنٹ اسی طریقے سے ڈاٹ ٹیکس تاکہ اسٹینڈرڈ سی کا کوڈ سیگمنٹ بنے گا اس کے بعد یہاں پر گلوبل کا کی ورڈ آئے گا گلوبل انڈر اسکور سویپ ٹھیک ہے یعنی یہ میں نے سمبل ایکسپورٹ کیا ہے سویپ سمبل میں نے ایکسپورٹ کیا ہے تاکہ سی کو یہ نظر آ جائے اور وہ اس کے ساتھ لنک کر لے روٹین جو میں لکھوں گا وہ بھی انڈر اسکور سویپ کے نام سے لکھوں گا اور یہ چھ انسٹرکشنز جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے چونکہ پیرامیٹر مجھے پتا ہے E S P plus four E S P plus eight اب یہاں پر جو ایک چیز استعمال کی ہے میں نے وہ یہ کہ میں نے بی پی کو استعمال نہیں کیا ہے پروٹیکٹڈ موڈ میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سارے رجسٹرز جو ہیں وہ پوائنٹر کے طور پر استعمال ہو جاتے ہیں میں نے وہ چیز استعمال کی ہے تاکہ چونکہ اس روٹین میں میں نے کوئی پش اور پاپ بھی نہیں کیا کوئی چیز میں نے سیو نہیں کی میں نے اسکریچ رجسٹر ہی استعمال کیے ہیں جو کہ میں استعمال کر سکتا ہوں لہذا سیدھا میں نے E S P plus four اور E S P plus eight سے اپنے پیرامیٹرس کا ایڈریس اٹھا لیا اور ان کو ایکسچینج استعمال کر کے سویپ کر دیا آپس میں بس یہ میں نے کیا ہے اور جب میں اس کو سی سے کال کروں گا تو وہ سمپل اسی طریقے سے کال کروں گا جس طریقے سے کہ نارمل کال سی کی ہوتی ہے اس فائل کو اسمبل کرنے کے لیے مجھے نیسم کو اس کا فارمیٹ ڈائریکٹو بھی دینا پڑے گا کہ اس کی جو آبجیکٹ فائل بننی ہے وہ کس طریقے کی بننی ہے کہ یعنی یہ جو کمانڈ لائن ہے وہ اس وقت ہوگی NASM minus F one thirty two یعنی format is one thirty two swap dot A S M ٹھیک ہے اب آٹومیٹکلی وہ او بی جے فائل بنائے گا اور اس او بی جے کا فارمیٹ جو ہے وہ ون تھرٹی ٹو کی آبجیکٹ کوڈ کا فارمیٹ رکھے گا اب جب میں ڈیو سی پلس پلس کے پروگرام کے اندر اپنی اس او بی جے کو ڈالنا چاہوں یعنی وہ میں کس طریقے سے اس کو ڈالوں گا تاکہ لنک کرتے ہوئے وہ میری اس آبجیکٹ یعنی او بی جے فائل کو جو ہے وہ اس کے ساتھ لنک کرے وہ ڈیو سی پلس پلس کے اندر جو پروجیکٹ کا ٹیب ہے پروجیکٹ کے ٹیب کے اندر پروجیکٹ آپشنس کے اندر پیرامیٹرس کے اندر آپ کو ایڈ لائبریری اور آبجیکٹ کا ایک ٹیب ملے گا ایک وہ پوائنٹ ملے گا اس پوائنٹ کو آپ جب کلک کریں گے اس کے بعد آپ آبجیکٹ فائل جو نظم نے بنائی ہے ٹھیک ہے وہ آبجیکٹ فائل آپ اس کے اندر سلیکٹ کر لیں گے تو اب یہ چیز اس کے اندر ایڈ ہو گئی اب اس کے بعد آپ اسے ریکمپائل کریں گے جب آپ ریکمپائل کریں گے تو یہ جو ایگزیکٹ بنائے گا اس ایگزیکٹل کے اندر ہماری یہ جو اسمبلی والی آبجیکٹ فائل ہے اور جو سی نے اپنی جو آبجیکٹ فائل بنائی ہے یہ دونوں فیوز ہو کر کے ایک ایگزیکٹل جو ہے اس میں کنورٹ ہو جائیں گے اب وہ جو آپ نے ہماری اسمبلی لینگویج کی جو سویپ کی روٹین دیکھی تھی اس کو ہم نے اسی ڈائریکٹو کے ساتھ نیسم کے minus F one thirty two کے ساتھ اسمبل کر کے اس کی آبجیکٹ فائل بنا لی اس آبجیکٹ فائل کو یعنی اس سویپ کے فنکشن کو استعمال کرنے کے لیے چھوٹا سا سی کا پروگرام ہم نے لکھا جس کے اندر مین کے اندر ہی میں نے وہ سویپ کی فائل کال سویپ کی روٹین جو ہے وہ کال کی ہے پہلے وہ ڈکلیریشن ہماری اے اور بی دو پیرامیٹرز ہم نے دو ویریبلس ہم نے ڈکلیئر کیے ٹین اور ٹوینٹی ان کی ویلیو ہے ان کو پہلے ہم نے لکھ دیا پرنٹ ایف سے ٹھیک ہے اگر آپ نے سی تھوڑی نہیں پڑھی ہے تو بس آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جس طرح آپ کا سی آؤٹ ہوتا ہے تقریباً وہی کام پرنٹ ایف کا ہوتا ہے فی الحال اس کی ڈیٹیل میں نہیں آپ کو بتاتا وہ یعنی سویپ ہونے سے پہلے کی جو ویلیوز ہیں وہ پہلے میں نے پرنٹ کر دی اس کے بعد سویپ کا فنکشن کال کیا اسی طریقے سے جس طرح سی میں میں اسے کال کرتا swap M percent A M percent B ٹھیک ہے ایڈریس میں نے پاس کیے اے اور بی کے اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے اس کے نتیجے میں وہ دو ویلیوز آپس میں سویپ ہو گئی تو سویپڈ ویلیوز بھی پھر اسی طریقے سے میں نے سی کے پرنٹ ایف کے فنکشن سے ان کو پرنٹ کر دیا یہ جو سوپ کال ہوا ہے یہ سویپ کال ہوا ہے وہ جو کہ میں نے اپنا اسمبلی میں لکھا تھا اس کو لنک کرنے کے لیے اپنے یعنی اس سی کے کوڈ کے ساتھ وہ بیسیکلی جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پروجیکٹ کے اندر آپ پروجیکٹ آپشنس کا ٹیب استعمال کریں گے پروجیکٹ آپشنس کے ٹیب کے اندر آپ پیرامیٹرس کا ٹیب استعمال کریں گے اور پیرامیٹرس کے ٹیب کے اندر آپ ایڈ لائبریری اور آبجیکٹ کا بٹن جو ہے یہ جب آپ پریس کریں گے تو یہ آپ سے ایک فائل نیم پوچھے گا وہ فائل نیم آپ کو وہ دینی ہے جو ابھی ہماری جو اسمبل ہوئی ہے فائل اس کا نام آپ کو دینا ہے یہاں پر جب آپ یہ نام دے دیں گے تو یہ اتنا کافی ہے لنکنگ کے پروسیس کے لیے اس کو اوکے کر کے اگر اب آپ کو یہ فنکشن جو ہے اس کو ریکمپائل کرنا ہوگا جب آپ اسے ریکمپائل کر لیں گے تو یہ جو اب چیز بنی ہے یہ اس چیز کے اندر ہماری وہ اسم یعنی یہ اس پروسیس کے بعد جو ایگزیکٹیبل آپ کے پاس ہوگا وہ ایگزیکٹیبل جو ہے وہ آپ کا وہ ہے جس کے اندر ہماری اسمبلی کی فائل جو ہے وہ لنک ہوئی ہوئی ہے جب ہم اس پروگرام کو چلاتے ہیں تو یہ پروگرام آپ کو یہ آؤٹ پٹ دیتا ہے کہ پہلے A is equal to ten B is equal to یہ اس کی پہلی آؤٹ پٹ ہے یعنی سویپ ہونے سے پہلے اور اس کے بعد دوسری لائن پہ آپ کو وہ دوسری آؤٹ پٹ دکھا رہا ہے A is equal to twenty B is equal to ten یعنی یہ سویپ ہونے کے بعد یہ چیز جو ہے یہ آؤٹ پٹ اس کی بنتی ہے تو یہ ذرا بہت معمولی سی میں کہوں گا معمولی سا ڈسپلے ہے ٹھیک ہے کہ آپ ہائی لیول لینگویج کے ساتھ کس طریقے سے اس کو انٹرفیس کر رہے ہیں پاسکل کی مثال میں ابھی آپ کو نہیں دیتا میرا خیال ہے اتنی مثال کافی ہے unless you stick to the standard which I have told you تو آپ کسی بھی لینگویج کے ساتھ اس روٹین کو آپ uh, جو ہے انٹرفیس کروا سکتے ہیں ان کو جوڑ سکتے ہیں اب جو تھوڑی سی چیز ہے یعنی اگر میں ویسے کور کروں چیز کو تو ابھی آپ کو جو چیزیں ذہن میں رکھنی ہے جب بھی آپ کسی ہائی لیول لینگویج کے ساتھ انٹرفیس کرنے لگے تو سب سے پہلے کالنگ کنوینشن ناموں کے ساتھ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا نام کیسے ایک باؤنڈریز سے کیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں کوئی کمپائلر اپنے ناموں کو کسی طریقے سے فارمیٹ کرتا ہے کوئی کمپائلر اپنے ناموں کو کسی طریقے سے فارمیٹ کرتا ہے تو یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے یہ چیز کے نام کیسے چینج ہوتے ہیں دوسری جو اہم ترین چیز ہے اہم چیز بلکہ اہم ترین تو نہیں کہنی چاہیے اہم چیز جو دوسری ہے وہ یہ کہ پیرامیٹرز اسٹیک پر کیسے آئیں گے ٹھیک ہے نا کس آرڈر میں پڑے ہوں گے تیسری چیز کہ پیرا یعنی جو ویلیوز واپس ہمیں ریٹرن کرنی ہے وہ ویلیوز کس طریقے سے کس رجسٹر میں واپس جائیں گی یہ تین یہ ہو گئی چوتھی چیز کہ اسٹیک کلیئر کرنے کی ذمہ داری کس کی ہوگی کالر کی ہوگی یا کالی کی ہوگی ٹھیک ہے یہ چوتھی چیز ہو گئی اس کے بعد دو چیزیں وہ ہیں کہ جو رجسٹرس کے ساتھ متعلق ہیں کہ کون سے رجسٹرس آپ اسٹور کریں گے سیو کریں گے اپنے پاس ٹھیک ہے جن کی ویلیو کو آپ کال کے دوران چینج نہیں کر سکتے کون سے رجسٹرز ایسے ہیں جن کی ویلیوز کال کے دوران چینج ہو سکتی ہیں تو اس میں ٹو وے یہ پروسیس ہے یعنی جب آپ کے پاس ہے تو وہ رجسٹر آپ کو اویلیبل ہیں آپ انہیں استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ ابھی ہم نے سویپ کے اندر ان تمام رجسٹرز کو ہی تقریباً استعمال کیا جو کہ ہمیں الاؤڈ تھے استعمال کرنا تو ان کو استعمال کر کے ہم نے اپنا کام کر لیا جو رجسٹر کے ہمیں الاؤڈ نہیں تھے استعمال کرنا ان کو اگر ہم اپنی روٹین کے اندر استعمال کرنا چاہیں گے تو پھر جو پراپر ہم نے شروع سے جو کنوینشن فالو کی ہے کہ جس رجسٹر کو ہم موڈیفائی کر رہے ہیں اس کو اسٹیک پر سیو کریں نکلتے ہوئے اسے اسٹیک سے ریسٹور کریں ٹھیک ہے تو تقریباً وہی چیز جو ہے وہ یہاں پہ ہمیں کرنی پڑے گی کہ اگر ان رجسٹر کی ہمیں کوئی ضرورت ہے تو ہمیں انہیں اسٹیک پر پش کرنا پڑے گا اسٹیک پہ پش کرنے کے بعد ہمیں انہیں اسٹیک سے جب ہم اپنا کام کر چکیں گے ان کو استعمال کر چکیں گے تو پھر اس کے بعد نکلنے سے پہلے ہمیں انہیں اسٹیک سے پاپ کر کے ریٹرن کرنا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ اسٹیک کی جو کنونشنز ہیں ان کنونشنز کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا پڑے گا کلیئر کرنے کے لیے کیا کرنا ہے اس کو جو اس پہ جو اسٹیک کے اوپر جو پیرامیٹرز پڑے ہوئے ہیں ان کا آڈر کیا ہے تو جنرلی اسپیکنگ اگر یہ چھ پوائنٹس جو ہیں یہ اگر آپ اپنی نظر کے سامنے رکھیں تو تقریباً ہر ہائی لیول لینگویج کے ساتھ آپ بہت ایزیلی انٹرفیس کر سکتے ہیں اب جو ایک بڑا سمپل سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سویپ جیسی ایک روٹین جو ہے یہ ہم نے اسمبلی لینگویج میں لکھی ہے اور اس کو ہم نے انٹرفیس کیا میں یہ بات مانتا ہوں کہ سویپ ایک بہت ریڈیومنٹری روٹین ہے بہت ایک سمپل روٹین ہے اس روٹین کے لیے کوئی اتنی زیادہ محنت کرنے کی کوئی ایسی خاص ضرورت نہیں تھی لیکن جو ٹرو سچویشن ہے میں میں مثال دوں گا یہاں پہ یہی سویپ جو ہے اگر مجھے کوئی دو ڈھائی لاکھ دفعہ کال کرنی ہو ٹھیک ہے نا تو پھر یہ سویپ کیسے لکھی گئی ہے اس سویپ کے اندر کیا کچھ استعمال ہو رہا ہے یہ پھر میرے لیے اہم ہو جائے گا کیونکہ اب اس سویپ کے اوپر ٹائم کی ڈپینڈینسی بہت زیادہ ہوگی جتنا زیادہ کوئی جیسے میں نے بہت شروع میں آپ کو بتایا تھا شروع کے لیکچرز کے اندر کہ آپٹیمائزیشن جو ہے بنیادی طور پہ اسمبلی کا ایک خاص جس کو کہتے ہیں فیلڈ ہے کہ جس کے اندر اسمبلی ہینڈ کوڈڈ اسمبلی جو ہے وہ کام آتی ہے کیونکہ کمپائلرز جو ہیں وہ اپنے بہت سارے کنونشنز کے پوائنٹ آف ویو سے لمیٹڈ ہوتے ہیں وہ ایک طرح کا میتھمیٹیکل ٹول ہے جو کہ چل رہا ہے جس کے اندر کہ ایک پروسیس جس طریقے سے اس میں کوڈ کر دیا گیا ہے وہ اسی طریقے سے اس کو ایگزیکیوٹ کرے گا اسی طریقے سے اسے بریک کرے گا اپنے ہائی لیول کی جو انسٹرکشنز ہیں ان کو اکولنٹ اسمبلی لینگویج کی انسٹرکشنز کے اندر وہ بریک کرے گا جن رولز کے تحت اس کو بائنڈ کر دیا گیا ہے وہ انہی رولز کے تحت اپنا کام کرے گا کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں کہ اگر ہم ان رولز کو جو کہ اس کے رولز ہیں وہ میرے رولز نہیں ہیں اس کے رولز ہیں ان کو اگر میں نہ فالو کروں ایک اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ کو اگر میں نہ فالو کروں تو میرے پاس آپٹمائزڈ کوڈ زیادہ بہتر کوڈ جو ہے وہ میں لکھ سکتا ہوں خاص طور پہ ان جگہوں پر جہاں کے مجھے ہیوج اماؤنٹ آف ڈیٹا یا تو یعنی مینیپولیٹ کرنا ہے یا بہت ہی لینتھ کیلکولیشن جو ہے وہ میں کر رہا ہوں وہاں پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کئی جگہوں پہ ایک مائکرو سیکنڈ اگر میں سیو کر لوں تو اس سے کئی دنوں کا فرق پڑ سکتا ہے ایگزیکیوشن کے اندر بلین ٹریلین ٹائپ ایک لوپ کا چلنا جو ہے وہ ایک نارمل سی بات ہے اگر آپ لمبی چوڑی سائنٹیفک کیلکولیشن کر رہے ہیں تو یہی مثال جو کہ میں نے ابھی آپ کو دی ہے میں نے اس سے پہلے آپ کو ایک چھوٹا سا کوڈ دکھایا تھا سویپ کا جس میں وہ تین چار انسٹرکشن سی لینگویج میں لکھی ہوئی تھی اب جو کمپائلر آپ نے استعمال کیا ہے ڈیو سی پلس پلس کا ٹھیک ہے اسی کمپائلر سے جب میں یہ کوڈ جنریٹ کروں وہ کوڈ اگر آپ آپ لوگ خود جنریٹ کریں گے تو وہ ذرا ایک فارمیٹ ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے اسمبلی کی یہی انسٹرکشن ہوتی ہیں لیکن ذرا لکھی ہوئی مختلف طریقے سے ہوتی ہیں ڈیو سی پلس پلس سے ہی سویپ کے جو فنکشن ہے سویپ کا فنکشن سی میں لکھ کر کے اس کا اسمبلی کا کوڈ میں نے جنریٹ کیا ہے دو طریقوں سے ایک نارمل طریقے سے ٹھیک ہے کہ جو نارمل کمپائلر نے کرنا تھا اس کو جس میں آپٹیمائزیشن نہیں ہے اور دوسرا ہنڈریڈ پرسینٹ جو میکسیمم آپٹیمائزیشن کا لیول ہے اس آپٹیمائزیشن کے لیول سے کمپائلر جو کوڈ جنریٹ کرتا ہے اور پھر اس کے مقابلے میں وہ کوڈ جو کہ ہم نے ہاتھ سے لکھا ہے جو کہ ٹرو ہے کام کر رہا ہے آپ نے دیکھا ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی رول میں نے وائلیٹ نہیں کیا جو کہ سی نے خود بنایا تھا ٹھیک ہے تمام رولز میں نے اسٹک کیے ہیں جب ہی وہ میرا پروگرام چلا ہے اگر میں کوئی رول وائلیٹ کرتا تو وہ پروگرام میرا نہیں چلنا چاہیے تھا تو ہم ایک جیسے ایک کہہ لیجئے کہ آخر میں ایک چھوٹی سی کمپیریٹو اسٹڈی جو کہ آبویسلی ایگزاسٹو نہیں ہے کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے لیکن یہی سچویشن ہے جو آپ کو تقریباً ہر جگہ دیکھنی ہوگی ٹھیک ہے کہیں کہیں بہت وائٹل ہو جائے گی اور کہیں کہیں اتنی وائٹل نہیں ہوتی جیسے سویپ میں اتنی وائٹل نہیں ہے لہذا ہم سویپ کو اسمبلی میں لکھنے کی جو پین ہے جو مشکل ہے اس کو ہم نہیں کرتے لیکن اگر یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہی روٹین بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہوتی تو اس کی آپٹیمائزیشن ہمارے لیے بڑی کریٹیکل ہوتی تو ذرا ایک کمپیریٹو سا تھوڑا سا ایک امیج آپ کو میں دیتا ہوں کہ نان آپٹیمائزڈ فارم میں کمپائلر نے اس کا کیا کوڈ جنریٹ کیا آپٹیمائزڈ فارم میں کمپائلر نے اس کا کیا کوڈ جنریٹ کیا اور ہینڈ اسمبلی جو ہم نے لکھی تھی اس کے درمیان کیا ریلیشن شپ بنتا ہے یہ سب سے پہلے جو یہ جو سیمپل آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے یہ وہی آپ کی سویپ کی روٹین ہے جو کہ ہم نے سی میں آپ کو دکھائی تھی ٹھیک ہے یہ انسٹرکشن بائی انسٹرکشن کمپائلر نے اس کو اسمبلی لینگویج میں کوڈ کیا ہے ٹھیک ہے یہ کنورٹ کر دیا ہے ہم نے اس کو انٹل سنٹیکس کے اندر اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو پندرہ انسٹرکشنز ہیں اور تیرہ میموری ایکسیسز ہیں جو کہ یہ کمپائلر جو ہے وہ کر رہا ہے جس میں ای بی پی کا پوش اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لاجک کے لحاظ سے اس نے بالکل صحیح کام تو بالکل ٹھیک کیا ہے لیکن اس کے اندر خاصی ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس میں نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن یہ کمپائلر کی مجبوری ہے اس اس کے اندر وہ اس کو اسی طریقے سے بریک کرے گا اب اگر سیکنڈ اس کے آپشن کو ہم دیکھیں جہاں پہ کہ ہم نے اس کمپائلر کو اسی کمپائلر کو جس نے کہ یہ کوڈ جنریٹ کیا اس کو ہم نے فل آپٹیمائزیشن کے اوپر کر دیا کہ اب جتنی آپٹیمائزیشن اس سے ہو سکتی ہے وہ تمام کی تمام پوری کی پورے یعنی اپنا پورا زور لگا دے وہ اس کے اوپر جب اس نے پورا زور لگایا تو اس کے بعد اس نے اس کو کٹ کر کے بارہ انسٹرکشنز اور گیارہ میموری کے اوپر کنورٹ کر دیا ٹھیک ہے جس کے اندر یہ آپ یہ کوڈ جو ہے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اس کے اندر آپ کو نظر آ گیا ہوگا بارہ انسٹرکشنز ہیں اور گیارہ جگہوں سے وہ میموری کو ایکسس کر رہا ہے اور یہی کوڈ یہی سویپ کا کوڈ جب ہم نے ہاتھ سے اسمبلی لینگویج کی انسٹرکشنز کے ساتھ اسمبلی میں جب اسے کوڈ کیا تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو میرا خیال ہے اس سے چھوٹا کوڈ شاید جنریٹ کرنا مشکل ہو لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب سے چھوٹا کوڈ ہے میں بھی آپ میں سے کوئی اس سے بھی چھوٹا کوڈ جنریٹ کر دے اس کے اندر میں نے ای ایس پی کو سیدھا ہی استعمال کر لیا بی پی کو استعمال ہی نہیں کیا جتنے پوائنٹرز کے میں اس کے اندر دوسرے رجسٹرز ایز پوائنٹرز استعمال کر سکتا تھا وہ میں نے کر لیے سارے اسکریچ رجسٹرز جو ہیں وہ میں نے استعمال کر لیے ٹوٹل چھ انسٹرکشنز اس کے اندر ہیں چھ میموری ایکسیسز ہیں یہ تقریباً ہنڈریڈ پرسینٹ کی آپٹیمائزیشن ہے یہ بہت ایک سادہ بہت ہی ریڈیومینٹری سی ایپلیکیشن ہے ریڈیومینٹری سا کوڈ ہے جس کے اندر آپ یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں تو یہ مثال جو ہے میرے خیال میں خاصی حد تک جس کو ہم کہتے ہیں کہ آئی اوپنر ہو سکتی ہے کہ ہائی لیول لینگویج اور مشین لینگویج یعنی ہماری اسمبلی لینگویج جو ہے ان کے درمیان کتنا گیپ ہے ایز فار ایز یعنی coding is concerned as far as number of instruction which are used that is concerned as far as and obviously وہ جتنی میموری ایکسیسز آپ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اتنا زیادہ یہ جو اس کا اس کا پرفارمنس ہے مشین کی پرفارمنس جو ہے وہ اتنی زیادہ سلو ہوگی ٹھیک ہے نا جتنا آپ اس کو رجسٹر بیسڈ کریں گے حالانکہ یہ ابھی جو آپ کو میں نے کوڈ دکھایا ہے یہ سی کا کوڈ جنریٹ کیا ہوا ہے سی کو بائی ڈیفالٹ ہم کہتے ہیں کہ یہ رجسٹر بیسڈ لینگویج ہے یہ اس لینگویج کی حرکت ہے جو کہ ہم نے ابھی آپ کو دکھائی ہے ٹھیک ہے رجسٹر بیسڈ ہونے کے باوجود وہ مجبور ہے اپنی کوڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے کہ وہ کوڈ کو اس طریقے سے جنریٹ کرے مشین جو ہے وہ مشین ہی ہوتی ہے لیکن جب ہم اسے اپنے ہاتھ میں لے کے آتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم کون کون سا کھیل کس کس جگہ پر کر سکتے ہیں کیا چیز ہم نے اٹھائی ہوئی ہے کیا چیز ہمارے پاس موجود ہے ایکسچینج کو ہمیں کس طریقے سے استعمال کرنا ہے تو یہ تمام سچویشنز جو ہیں جہاں پہ کہ کمپائلرز اپنی لمیٹیشن شو کرتے ہیں اور وہ لمیٹیشن ہمارے لیے کریٹیکل ہوتی ہے اس جگہ پر سوائے اسمبلی کی ہینڈ آپٹمائزیشن کے کوئی اور چیز آپ کی مدد نہیں کر سکتی ہمارے لیکچر کا وقت اب ختم ہوتا ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ السلام علیکم